کی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا بھی مرحبا یہ کس شہنشاہ شاہ کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ شاہ کی آمد آمد ہے آقا مرحبا ہی مرہبا مدبی پر ہبی پر ہ مرحبا یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے آتا مرحبا ہی مرحبا ہگری مرحبا ہبا مرہبا آتا مرحادی مرحاب مربی مرہبا اربی مرحاب کیا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج جاگا کے عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا آمد آمد ہے یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے مدنی مرحبا عربی مرحبا ہبار آتا بر ہر کی بر ہبا مدنی برہ اربی برہ آج کاگے کی شادی ہے آج کا کی شادی ہے رس جانے کیوں چوما لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما یہ کون سے شہ والا کا آمد آمد ہے یہ کون سے شہ آمد ہے یہ کس شہن شاہ باداد آمد آمد ہے آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا مرحبا شیاتی بندے ہوئے سارے یہ کون سے شہر والا کی جی؟ آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی جی؟ آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی جی؟ آمد آمد ہے بڑھا اربی پر ہبا آپا برہبا کی بڑھا مدبی بڑھا اربی مرہبا رسل ان کا تو پشتا سو سان آئے رسل ان کا تو پشتا سو نان خوشیاں منانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے کام ہبا مدی مرحبا مدبی مرحبا ہبار مرحبا مدنی مرحبا مل بابا فی آج جو آئے ہیں آج جو آئے کے آئے ہیں انہیں کے شادی جہ چا چاچا یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون ہے والداد آمد آمد ہے یہ کس کس شہنشاہ بادی آمد آمد ہے یہ کس کس شہنشاہ بادی آمد آمد ہے آمرابی مرہبا مرحبا مرہبا مرہبا مر بابا مدنی مرحبا عربی مرحبا بابا کے ہوروں رو مالک گیتے گانے آئے پالک کے ہوروں ہوک گیتے گانے آئے کہ دو جا میں یہ ڈنک پر جا جائے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد لامد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمدلام ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد رامد ہے کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے مرحبا عربی مرحبا بابا آپ مردا مر بابا مدبی عربی مر بابا سی دتا ہر کا چاچا کس شہن شاہ سے وادی آمد ہے یہ کس شہن شاہ سے وادی آمد ہے آتا مرحبا بابا مرحبا بر مرحبا مرحبا مرحبا عربی یہ بھول قیامت ہے یہ کس شہنشاہ بادا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ بادا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا

آمد ہے یہ کون سے شاہی والا کی آمد آمد ہے یہ کس شکن شاہ وادا کی آمد آمد ہے یہ کس شکن شاہ بادا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا پتا مرحبا بادا مرحبا بابا مرحبا مر بابا آئے ہیں لو مشدار ہو رہائی دلانے آئے ہیں چمک سے اپنی جاگا جگ باگ آئے ہیں چمک سے اپنی جاگا جگ باگانے آئے ہیں محک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں کچھ بسانے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون آمد ہے یہ کس شگن شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شگن شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا کی مرحبا مدنی مرحبا ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے آمد مرحبا مرحبا عربی آقا مرحبا پرداد مرحبا مدنی مرحبا آمد ہے یہ کس شگن شاہ بابا کی آمد آمد ہے یہ کس شگن شاہ بابا کی آمد آمد ہے آتا مر مدنی مرحبا مرحبا مرحبا کون سے شہ بالا کا آمد آمد ہے یہ کون سے شہ بالا کا آمد آمد ہے یہ کس شہ شاہ بالا کا آمد آمد ہے کس شہن شاہ بالا کی آمد آمد گئے آپ آمد بابا مرحبا ربی مرحبا ہبا آپا مر بابا مرحل پر ہر مر ہبا سال کی گوشا شروتا تجیش ہزار سال کی گوشہ شروطا تجیش شوشے کی آتش کو جا جانا ہے یہ کم دو کی آتش کو جا جانا ہے یہ کون سے شرے بالا کی آمد آمد ہے یہ کون کس شگن شاہ والا کی آمد آمد گئے یہ کس شگن شاہ والا کی آمد آمد گئے آتا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا خدا نے کیا اپنے بلکہ پالی کے خدا نے کیا اپنے ملک کا پالی کے انہیں کے تب آئے ہیں رب کے کزے آئے ہیں یہ کون سے شہر والا آمد آمد ہے یہ کون سے شگے والا کی آمد ہے یہ کس شہنشاہ بادا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ شی کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا بابا مرحبا جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جیسے گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں سے شگے والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہن شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا بابا بادی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا عربی مرحبا سنو گے لانا زبان کریم سے نوری سنو لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا کہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کے دریا کہانے آئے ہیں آمد ہے یہ کون سے شگے بالا کی آمد آمد ہے یہ کس شگن شاہ والا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مکی مدنی مرحبا برہی مرحبا عربی مرحبا عربی مرحبا